بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین دوستان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناچیز اس وقت مدینہ منورہ شریف میں بتاریخ پندرہ اکتوبر ربیع الاول شریف کے مہینے میں موجود ہے اور ابھی بحمد اللہ تعالی مکتبہ مسجد نبوی شریف میں مطالعہ کی سعادت حاصل کرنے کے بعد اپنے ہوٹل میں پہنچا ہے دوستان گرامی اس وقت چند باتیں ریکارڈ کرانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ناچیز حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کے قدمین شریفین کی جانب رات کو زیارت ریاض الجنہ شریف اور زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت اور ارادے کے ساتھ انتظار میں بیٹھا ہوا تھا اور جوتے میرے میرے قدموں میں تھے پہنے ہوئے تھے کسی دوست نے اس موقع کی تصویر اتاری نیٹ پہ چڑھائی تو بعض انگریزی گدے اور انگریزی لنگوروں نے جن کو حسینی کہنا تو پرلے درجے کا حرام ہے یزیدی کہنا بھی یزید کی توہین ہے انہوں نے اس تصویر کو لے کر نیچے لکھا کہ دیکھو یزیدی ملا حرم شریف میں حضور کے بابیوں کی طرح حضور کے روزے کے ساتھ جوتے پہن کر بیٹھا ہوا ہے اس خبیف جہالت مخالفت اور <clears throat> لعنت کا رد کرنے کے لیے بندہ ناچیر یہ چند باتیں ریکارڈ کرا رہا ہے گزارش یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہمارے مخالفین ہیں اسلام کے دین کے خدا رسول کے پرلے درجے کے دشمن لوگ ہیں اس کے ساتھ نہ شریعت سمجھتے ہیں اور نہ حقیقت دیکھتے ہیں دونوں سے اندھے ہیں اور ایسے باتیں اڑانا شروع کر دیتے ہیں مجھے اگر سے ان لوگوں کی بحمد اللہ تعالی بکواسات اور شار فتنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی میں ان کو منہ لگانا کسی طرح اچھا سمجھتا لیکن جو ہمارے بے علم ساتھی ہیں وہ پریشان ہو کر مجھے پھر یہ گزارش کرتے ہیں اور ان کا شرف اتنا جو ہے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہماری پریشانی دور کریں تو ان دوستوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے اس موقع پر جو حقیقت ہے وہ صرف سنانا چاہتا ہوں دوستو یہ دیکھیں ہم نے حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے چاروں طرف کی جو صورت حال ہے اور چاروں طرف جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ ہے وہ ہم نے اس ویڈیو پر آپ کو دکھائی ہے چاروں طرف حرم شریف کے آپ دیکھ رہے ہیں لیٹرین جن کو یہ اپنی عربی میں حمام ہے دورات و میاں بھی ہے چاروں طرف ہیں پھر لوگ ان لیٹرینوں میں جوتوں کے ساتھ بھی جاتے ہیں اور ننگے پاؤں بھی جاتے ہیں پیشاب کا ملوث پانی لیٹرین کی پلیدی ان کے پاؤں اور جوتوں کے ساتھ لگی ہوتی ہے اسی حال میں وہ اوپر آ جاتے ہیں آ کر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد شریف کی حد ہے اس حد سے باہر جتنا سہن ہے جتنا علاقہ ہے اس سب میں وہ گھومتے پھرتے ہیں مسجد نبوی شریف میں داخل ہونے سے پہلے جوتے اتار دیتے یہ آپ سارا کچھ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں اور کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح گھومتے پھرتے ہیں ناپاک جوتوں کے ساتھ کوئی لوگ خیال کرتے ہوں گے پاکی کا اور دھوتے ہوں گے جوتوں کو لیکن اکثر لوگ پاکی پلیتی کا سکولی طبقہ ہے یہ پاکی پلیتی کا نہ لحاظ کرتے ہیں اور نہ ہی مسئلے سمجھتے ہیں نہ مسئلے پوچھتے ہیں تو یہ لوگ انہوں نے سہن نبوی جو ہے نا اس کو ان لوگوں نے نجاست کے ساتھ کسی حد تک ملوث کر رکھا اب ہماری مجبوری کیا ہے ہم نے کیوں جوتے پہنے اور جو بھی ایسا شخص ہے جس کو پاکی پلیدی کا لحاظ ہے اور وہ شریعت کو سمجھتا ہے وہ جوتے پہن کر اس وجہ سے جاتا ہے کہ اگر جوتے نہیں پہن کر جاتا تو وہ جو پلیدی لگی ہوئی ہے وہ اس کے پاؤں کو ساتھ لگ جائے گی جب لگے گی کیونکہ وہ نمی اور تری ہوتی ہے وہاں پر تو وہ قدموں کے ساتھ پلیدی لگ جائے گی آگے مسجد نبوی میں جائیں گے نماز نہیں ہوگی مسجد نبوی کے جو قالین مبارک ہیں فرض شریف ہے وہ نجاست کے ساتھ ملوث ہو جائے گا تو اس مجبوری کی وجہ سے جوتے پہنے جاتے ہیں ہم نے یا کسی اور نے پہنا ہے تو یہ ہے اصل حقیقت تو ہم تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف جو ہے اس کو نجاست سے بچانے اور اس کے ادب کا اور اپنی نماز کا اور لوگوں کی نماز کا خیال رکھنے کے لیے جوتا پہن کر بیٹھے ہیں یا جوتے پہن کر پھر رہے ہیں اب اس حقیقت کو محض ہماری ضد اور مخالفت کی وجہ سے حسد اور انعد کی وجہ سے یہ انگریزی گدے اور انگریزی لنگور سمجھتے نہیں ہیں اور چڑھا دیا ہے ہاں جی اب خود ہی فیصلہ کریں یہ ملعونین این فوقیفو جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں بس باقی آگے شریعت پاک میں جو ہے وہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کا کیا طریقہ کار تھا کیا سنت مبارک تھی وغیرہ ہاں جی اس میں میں نہیں جانا چاہتا جوتا پہن کر نماز پڑھنا رکھنا کیا کیا اس میں نہیں جانا چاہتا میں صرف ایک حقیقت تھی جو آپ کو سمجھانا چاہا وہ الحمدللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اور ان لوگوں کو سوائے ذلت اور رسوائی کے ہاں جی اور کچھ نہیں ملے گا اور آخر میں اتنا گزارش کروں کہ بعض لوگوں نے اس ویڈیو پر بھی اعتراض کیا جو حرم مکہ میں بنائی گئی اور چڑھائی گئی تو اس کے متعلق یہ گزارش ہے کہ یہ ہر کسی کا اپنا معاملہ ہے نہ میں نے کہا ہے کسی کو بنانے کا اور نہ ہی میں روکتا ہوں اگر کوئی بنا رہا ہے تو وہ اس کا اپنا فیل ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں باقی رہا اگر یہ لوگ اعتراض کرنے والے مسلمان ہیں تو پھر صرف ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے باقیوں پر اعتراض نہیں کرتے اچھا۔ اگر تصویر بنانے والے ہاں، ہاں، ہاں، حرم شریف میں جی۔ عورتوں کی تصویر ساتھ بنا لی تو عورتیں تو پھر رہی ہیں اور تصویریں بن رہی ہیں سارا دن تو تمہارے تمام بریلوی ہر طرح ہر مکتب فکر کا فلم بنا کر پھینک رہا ہے ان پر اعتراض کیوں نہیں کیا ان کے نزدیک اس کا مطلب ہے ہم صرف مسلمان ہیں کیونکہ مسلمان پر ہی یہ سب اسلام کے خلاف جی۔ یا شریعت کے خلاف یا فکر کے خلاف چلنے کا اعتراض ہو سکتا ہے دوسروں پر یہ سمجھتے نہیں ہوگا اس وجہ سے کہ ان کے نزدیک وہ مسلمان ہی نہیں ہے جوتے پہننے کا بھی یہی حال ہے تمہارے انڈیا کے بریلوی آتے ہیں سب طرح کے بریلوی آتے ہیں یہاں پر جوتے پہن کر پھر رہے ہوتے ہیں ان پر اعتراض کیوں نہیں کیا لاکھ لانت ہے تمہارے کیے پر اور سامعین حضرات ان لوگوں کی مجبوری بھی آپ کو بتا دیتا ہوں جس طرح کے نمرود کے ناک میں مچھر داخل ہو گیا تو وہ جوتے کھانا اور جوتے کھا کر پھر سکون محسوس کرنا اور کچھ وقت آرام سے رہنا اس کی مجبوری بن گیا تھا یہ لوگ جو ہے نا ان کی ناک میں ہماری مخالفت کا مچھر داخل ہو گیا وہ ان کو شیطانوں کو سکون نہیں کرنے دیتا پھر جب یہ ایسی شیطانی کرتے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں لانتے لینتے ہیں تو میری طرف سے جب جوتے پڑتے ہیں ہمارے سنگیوں کی طرف سے جب ایسے بیانات میں چڑھاتا ہوں پھر یہ چھتر کھا کر چار دن سکون سے گزارتے ہیں یہ نمرود کی نسل ہے اور بیچارے نمرود کی طرح مجبور ہیں کوئی بات نہیں ان کی طرف توجہ نہ کیا کریں اللہ حجاللہ شاہ ہمارا حامی ناصر